بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرقین میں سے کفر کیا بعض آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک سریحی پڑھ کے سنائے فیہا کتب قیمہ جس میں لکھے ہوئے مضبوط احکامات ہوں وما تفرق الذین اوت الكتاب الا من بعد ما جاعتهم البینہ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی وما امرو اللہ لیعبد اللہ مخلصین علیہ الدین اور ان انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین خالص کرنے والے ہوں وہ یقین اس ات الزکا اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یکسو نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں وزال کا دین القیمہ اور یہ مضبوط دین ہے پختہ ملت ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها یقینا وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہیں اس میں ہمیشہ رہن رہنے والے ہیں اولئک هم شر البریہ یہی مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خير البریہ یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا آبادا ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں ہمیشگی والے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم و عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ علی خاشیا ابا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا